چیزاں بنیادی سب جتنی انسان ہر انسان نے کسی نہ کسی حال زندگی گزارنی ضرور ہے زندگی گزارنی زندگی بھی ہے یہ بھی ہے اور گزارنی بھی ہے یہ سب ان لگی کوئی ایسا انسان جڑا کہ میں زندگی نہ گزار رہا ہوں زندگی ہے لیکن گزرنی ضرور ہے زندگی بھی ہے یقین ہے ہماری زندگی لیکن یہ بھی یقین ہے بھی اس نے گزرنا ضرور ہے باقی نہیں رہنا ہر انسان اس حقیقت نہ اپنی زبان نہ بیان ضرور کرتا ہے لیکن اس وقت کسی کسی زندگی گزارنی ہے تو گزارنا کیا ہے موت تو ہر انسان دو چیزوں اپنے زبان دیتے ہر وقت رکھتا ہے زندگی گزارنا زندگی زندگی ہوگی گزرنا گزارو گے تو موت تو موت اور زندگی دو چیزاں یہ حقیقت ہے جہاں ہر انسان اپنی زبان دے رکھتا امیر سے پوچھو وہ بھی کیا ہے بس چنگے دن گزر رہے ہیں گزران تو بغیر کوئی چارہ نہیں غریب تو پوچھو وہ بھی ہے جی اوکے سو سونگے لنگتے پے لنگتے ضرور ہے ہاں، یا اوکھے لنگن یا سوکھے لنگن لنگنے اس تو چارا چارا گزر زندگی کیا ہے دو سا نے آ جا رہے ہیں کہ دو سا کا جی دن دن دو اور اور رات رات کا سورج کے طلوع اور غروب کا جی، جی۔ سورج کا طلوع ہے سورج کا ہی غروب ہے سورج کے طلوع اور غروب دے نال دن اور رات دن اور راتوں دے کٹھیاں کر لو یہ ساری زندگی بڑھتی ہے مثلا میں میں چالیس سال گزارے نے نے کی گزارے گزارے تو چالیس سال پھر تقسیم کرو مہینے گے جی۔ مہینہ نو تقسیم کرو ہفتے نکل گے ہفتہ نو تقسیم کرو پھر دن نکلن گے دنوں ونڈو پھر چوبی گھنٹے نو ونڈو تو پھر منٹوں کے اتنے منٹوں نو ونڈو تو پھر سیکنڈ آ جانے نے سیکنڈ نو ونڈو تو پھر ایک گھڑی آ جاتی ہے جی۔ یہ گھڑی کی ہے سال کی ہے یہ نو سال صرف سورج کا طلوع اور غروب ہے اور سورج کا طلوع غروب کسی اختیار ہے نہیں صرف رب العالمین یہ مطلب ہے جو زندگی ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے دن رات تیرے میرے اختیار چ نہیں وہ گزرنے نے حال حال ہے صرف ہوں تیرے اختیار بھی تو چی تزارنا کور اختیار ہے گزرنے تے حلال ہے تیرا اختیار نہیں لیکن تیرا اختیار کیا ہے کیسے گزر جا کیڑے مقصد واسطے گزرن کیڑے طریقے نال گزرن گزرنے تے ضرور ہے ہوں زندگی جس نو اپنے اختیار نال وہ واسطے ترے چیزاں بنیادی ہیں جی۔ ایک ہے زندگی بنیاد زندگی دی بنیاد اس کو کہتے ہیں اساس زندگی زندگی کی بنیاد دوسرا ہے زندگی کا طریقہ زندگی کا طریقہ طریقہ تیجا ہے زندگی کا مقصد زندگی کا مقصد ہر انسان دی زندگی تین چیزاں ہے جی۔ زندگی کی بنیاد کیا ہے جی۔ زندگی کا طریقہ کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے تر جب انسان میری زندگی کی بنیاد کیا ہے طریقہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہ تین چیزاں تعلیم دستی ہے جی۔ اسلامی تعلیم کیا دستی ہے کہ انسانی زندگی کی بنیاد کیا ہے اصاف کیا ہے عقیدہ کیا ہے اسلام دست کہ انسانی زندگی کی بنیاد تو خدا بندی ہے کیا ہے بولو توحید خدا بندی یعنی زندگی کی بنیاد ہے طریقہ زندگی کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے گزارنی ہے گزارنی ہے ہاں جی۔ سوال کیسے اسلام فرما زندگی دا بہترین طریقہ رسالت ہے کیا ہے ہے رسالت اور زندگی دا مقصود کیا ہے آخرت دی فلاح کیا بولو آخرت دی فلاح تو اسلامی زندگی دیا تین بنیاد توحید رسالت اور آخرت توحید رسالت اور آخرت اسلامی تعلیم یہ تین چیزاں دسے الحم شریف دلہ کے بننا کے تین چیزاں کا ہی تارو ایمانداری نال دسو توحید ہی مشرق تو سیکھ سکتے ہیں نہیں کوئی مشرق سانو توحید سکھا سکتا ہے سک کوئی رسول دا دشمن سانو زندگی دس سکتا رسول دی کوئی سانو آخرت ساڈا مقصود حیات ہے کوئی عام انسان دس سکتا ہے عام مسلمان نہ توحید کافر کو سیکھ سکتے ہیں نہ طریقہ زندگی سیکھ سکتے ہیں نہ مقصد زندگی پوچھ سکتے بنیاد یاد رکھنا رسالت اور سبحان اللہ یہ اسلامی زندگی تین بنیاد ہے اب مقصد زندگی نہ ہو تو زندگی ببال ہے اور دنیا نو مقصد انسان بنا ہی نہیں سکتا دنیاوی زندگی نو انسان مقصد بنا ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں سبحان اللہ کیونکہ زندگی وسائل دا نام ہے جی، جی۔ مقاصد دا نام نہیں جی، انسان تو پوچھو وہ جتی کا دے واسطے ہے انسان کہہ سکتا ہے بھی جتی میرے واسطے ہے جی۔ پھر انسان تو پوچھو تو کا دے واسطے ہے ساری دنیا دے سائنسدان فلسفی ڈاکٹر ماسٹر پروفیسر سکالر مذہبی پنڈت تمام دنیا دے مذاہب دے تمام یونیورسٹی یونیورسٹات دا کٹھا کر لو کوئی سانو یہ جواب دے دے وے کہ ان سب کچھ تو انسان کے لیے لیکن انسان کس واسطے ہے انسان اپنی اکل یا سارے انسان کی سب انسان اپنی اکل کٹیا کر لو یا ایک انسان اپنی اکل نال یا سب انسان اپنی اکل کہ صرف سب کچھ ہمارے لیے لیکن کوئی انسان یہ نہیں دس سکتا میں واسطے اکلا نال دنیا دا مقصد لگ سکتا ہے جتی میرے واسطے کپڑا میرے واسطے فلانی شاید میرے واسطے لیکن کوئی انسان یہ نہیں دس سکتا میں دے واسطے اگر انسان کو مقصود حیات بتا سکتا ہے تو صرف اللہ کا نبی اور رسول بتا نبی رسول تو بغیر مقصد زندگی دا پتا کیوں دنیا دے وسائل کا نام ہے مقاصد ہو نہیں سکتے دنیا وسائل بہتر بہتر تو وسیلا رکھو گے سونے تو سونا چنگے تو چنگا ترقی گا وسیلا مقصد نہیں بنا سکتے اور مقصد زندگی دنیا کو تو نہیں بنا دنیا بھی زندگی مقصد زندگی بانی نہیں رکھتی اور مقصد زندگی آخرت کی زندگی بن سی جی، اور صاحب در آخرت کی زندگی تک کسی نے اکلا سوچا نہیں پہنچ سکتا تو صرف نبیاں رسولوں دیا پہنچا اس کا مطلب انسانی زندگی کا مقصد صرف نبی رسول دس سکتا ہے دنیا مقاصد ہے دیکھو ایک انسان سوا کروڑ کا لٹرین بناوے لیکن سونی تو سونی شہ لاوے ایک بندہ پانچ منٹ بعد نکلے تو, بندہ پوچھے تو ان منٹ کیوں لائے نہیں وہ نیو یار لیٹرین بڑا سونا سی میرا دل کرتا میں رہا بڑا لیٹرین سونا سی میرا دل کیتا میں کی رہا اگلے آن ٹو درد پوترا کدی لیٹرین نہیں نی وا لیٹرین پانچ منٹ اتنے لا دیا میں انہوں کی آخو گے اکل مند پہ اکالے نہیں ایک بندہ آتے یار لیٹرین بڑا سونا سی میرا دل کیا میں پانچ منٹ ہوتے لا لوا انہوں کی یاد ہوگی اکل مند کہہ سکتے ہو اچھا جن منٹ لائے نے وہ بے وکل ہے جیسے سوا کروڑ لائے اکل مند پانچ منٹ لائے وہ کم لے کسی نے سوا کروڑ لایا وہ اکل مند تو عقل مند صرف اللہ کا نبی اور ولی ہوتا ہے اب یہ ہو گئے زندگی کافر کو زندگی کافر ہے اس کا مطلب ہے مجھے زندگی کا کوئی پتہ نہیں بے مقصد زندگی کافر کی ہوتی ہے اور مومن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے کافر کا کیا مطلب ہے کافر کا مطلب ہے مجھے پتہ ہی نہیں میری زندگی کا کیا مقصد ہے یہ کافر کا مطلب جنوب اپنا پتا کوئی نہیں اترے گا تو وہ کی لین جائے گا ہوں تو کی لین جائے گا کافر اس کا مطلب ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا کیا مقصد ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کافر کا مطلب ہے مومن کا مطلب ہے مجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے میں کیوں آیا تو کینے والا جانا جب کافر آپ کافر ہویا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اترا تو وہ کو پتا کی میں لین جائے گا سکول والے لین جانے نا انگریز کو پتا بادر کا پترا ہوگا اپنا پتا کوئی تینوں کی دے اب जिंदगी दो किस्म है एक उन्होंने ने इनफरादी जिंदगी मैं कल ही गुजार रहा सा मेरा आ जा एक इज्तमाही जिंदगी असं इकट्ठे बैठे जिंदगी के दो हिस्से इनफरादी इज्तमाही कली कट्ठी कली जिंदगी कट्ठी जिंदगी कली कट्ठे तो नाल है कट कलियां दे नाल है बंदे रलण कट हो जाता है कले हो जावन कली जिंदगी हो गई اب ان زندگی کے دو حصے ہو گئے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی انفرادی زندگی زندگی کیا ہے جسم اور روح کا رشتہ ہے تو زندگی ہے جسم اور روح کا رشتہ ہے زندگی ہے موت کیا ہے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے موت اس کا نام ہے جسم دے روح دے رشتے جڑ جاون تے زندگی ٹوٹ جاون تے جسم دے اندر زندگ روح ہوئے نا تے جسم دی قدر ہے جسم جسم روح نکل جاتی نا جسم بے قدر ہوئے جے تک بندہ ہوئے گھر انتظار کرے نا جی۔ ابا یا نہیں جی جسم کے اندر روح ہے تو تیرا انتظار کرتے سن جلدی آج پتہ نہیں ابا دیر نال کیوں آ رہے ہیں جی، جی۔ تو جب تیرے جسم سے روح نکل جاتی ہے اب لوگ جلدی کرتے ہیں کہ اب ابے کی کفن جلدی کرو دفن جلدی کرو جنازہ جلدی بڑھو جی، ہاں، ہاں۔ پہلے آنے کا انتظار تھا اب لے جانے کا انتظار ہے پہلے آنے سر جلدی ابا نہیں آیا آج جانے نے ابھی ابے نو جلدی کٹیا کیوں نہیں جلدی کرو ہاں۔ تو یہ جسم روح بتا رہی ہے کہ دیکھ میں تیرے اندر اتنا سال رہی ہوں جی۔ تیریا قدر سن تیرے لوگ انتظار کرتے سن اج میں تینوں چھوڑ کے جا رہی ہوں میرے تو بغیر گھر رہ رہے ایسی اولاد ہو جب اس کے جسم سے اس کے باپ کے جسم سے روح نکل جائے وہ تو وہ روح بتاتی ہے میری قدر ہے تیرے نال تیری قدر نہیں میں تیری قدر میرے نال ہے میری قدر تیرے نال ہے نہیں روح دلال اب جسم بچ روح ہوئے تو جسم کی قدر ہے اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے رشتے کو زندگی کہتے ہیں ایک ہے جسم اور روح کا رشتہ ایک ہے روح اور خدا کا رشتہ جسم اور روح کا رشتہ ہو تو انسان صرف زندہ ہوتا ہے جب روح اور خدا کا رشتہ ہو تو پھر انسان بندہ ہوتا ہے زندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے پر بندہ کوئی کوئی ہم زندہ ہیں داتا صاحب اللہ کا بندہ ہم زندہ ہیں جسم تو روح نکل جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے جب خدا دے رشتے روحاں تو ٹوٹ جا مڑنا تو پھر روحاں بھی مردہ ہوئے تو ایک جسم کی موت ہے ایک روح کی موت ہے جسم کی موت ہے جب روح جدا ہوتی ہے تو جسم کی موت ہے اور جب روح سے خدا کی ذات جدا ہوتی ہے تو یہ روح کی موت ہے تو لہذا جڑا کافر ہے نا اندر اندر جسم بھی ہے روح بھی ہے لیکن وہ خدا دا رشتہ لہذا کافر مردہ ہے مردہ ہے اور حقیقی زندگی جسم اور روح کے رشتے کا نام نہیں ہے روح اور خدا کے رشتے کا نام لہذا اللہ دا ولی اس کے جسم سے روح تو نکل جاتی ہے لیکن اس کے دل سے خدا کی ذات جدا نہیں کا مطلب ہے انسان تہن پتا کوئی نہیں زندگی کنو آدھے نے ہاں۔ موت کنو آدھے نے یہ وہاں بھی اور نیچریاں نو یہی پتا کہ جسم اور روح اس نو موت اور حیات سمجھتے ہیں حالانکہ انہوں باندر نو پتا کوئی نہیں جسم اور روح کا رشتہ یہ عارضی ہے حقیقی زندگی ہے خدا اور روح کا رشتہ اس واسطے دنیا دے وچ جڑے زندہ نے وہ مردے نے جڑے اللہ والے نے وہ حقیقت زندہ نے دین ہے دین کا تو اب جسم اور کافر مردہ ہے کافر ہاں مردہ تیرا دل منتا کہ نہیں مرے گلا بڑی سوکھا بیٹھا کریں ناڑیا کیوں بیٹھا وہ کو میں انگریزی بیٹھا بولے نا مری پہ سمجھ آتی بھی کوئی نہ ہوئے پاکستانی قوم جیتے گھر کر لے <laughs> جتھا سمجھاوانا والے سو دے موک گئے نے سا نہیں سمجھے اس دماغ دے وچ بٹھاؤ گلا کہ تو پتہ لگے گا باشعور زندگی کی نو آن دینے اب انفرادی زندگی جسم و روح دا رشتہ اور روح جسم و روح دا رشتے دکھا تر انسان کیا کریں گا ہے دو چیزاں اپنی کل نال کسب کرد نفع نفے چیز حاصل کرد نقصان والے تو ہے جی۔ ہوا چاہیے پانی چاہیے روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے علاج چاہیے دوا چاہیے شان چاہیے املاک چاہیے کھلانا کھلانا یہ زندگی جیتے سامان ہے جڑا ہونا چاہیے اور کی شاید جڑی نہیں ہونی چاہیے دکھ موت پریشانی تکلیف اربا تفلاس فلانا فلانا وہ نہیں ہونا چاہیے اب زندگی دے جس موجود رشتے نو قائم رکھن کی تے انسان نو وسائل زندگی دی ضرورت ہے جی، جی۔ وسائل زندگی دی ضرورت ہے ہوں وسائل زندگی زندگی دا خالق مالک کون ہے اللہ وسائل زندگی دا خالق مالک کون ہے اللہ تعالی اب انفرادی زندگی شاہ دلال ہے میں کچھ کھاواں گا پیواں گا زندہ رہاں گا انفرادی زندگی لیکن جن نال میں زندہ رہنا ہے وہ دے واسطے سوال ہو تیری دکان دے سامان پہ ہے میں چپ کر کے چپ کے کھا لینا تو آکھے گا مولوی صاحب ایسے تیرے واسطے حرام ہے جی۔ وہ بابا حرام کیا میں تو آکھے گا میں مالک ہوں میری اجازت تو بغیر کیوں چکی ہے یہ مطلب ہوا ان فرا کی زندگی جائد نہ جائد ہومن کی بنیاد کیا ہے کہ جیڑی شاید نفع اٹھا رہے ہو مالک ہو یا نہیں مالک ہو یا ملک تو بغیر نفع نہیں اور نفع تو بغیر زندگی نہیں زندگی تابع ہے نفع اور نفع تابع ہے ملک دے اور ملک دیا کتنا دو قسم ملک جائد نہ ہوں میں دسو ریڑی والے دا سامان بغیر اجازت تو چکا میں تے میرے واسطے چکنا حرام ہے تے جیڑا کافر انہوں پوچھے ساری کائنات دا خالق مالک دے اللہ تعالی دے دی اجازت تو بغیر تو کیویں چکدا پے سبحان اللہ سبحان اللہ بندے دی ملک خدا کی ملک ہاں۔ بندے دی ملک دی اجازت بغیر چکا دے میں حرام ہے میرے واسطے یہ مطلب ہو یا زندگی دی بنیاد ہے نفے دے نفے دی بنیاد ہے ملک دے دے ملک دی بنیاد ہے جائز ہے یا ناجائز ہے ہاں، ہاں۔ جی۔ ذاتی ہے یا اجازت نال ہے جی۔ اور صاف ظاہر زندگی انفرادی ہوے اجتماعی ہوے حکومت ہوئے معاشرہ ہوئے اجتماعی ہوے انفرادی ہوئے قومی ہوئے برادری ہوئے شخصی ہوئے جتنی زندگی کے حصے نے انفرادی اجتماع ساری زندگی وسائل کی محتاج ہے وسائل دی اور پھر وسائل میں دو قسم نے یا تو حقیقی مالک یا اجازتی مالک جی۔ حقیقی مالک کون ہے اللہ تعالیٰ جی۔ انسان کیا ہے مجازی مالک ہے اللہ تعالیٰ دی یہ زندگی اجازت نال مالک بن رہا ہے یہ جی، مطلب ہویا زندگی ادو درست اور جائز ہوئے گی جدو ملک دے نفع جیڑا تیرا جائز ہوگا ملک دے نفع جائز نہیں زندگی جائز نہیں ہوگی ایک چور ہے وہی تو اپنی زندگی کو قائم رکھنا چاہتا ہے نا جس مرود رشتے نو قائم رکھنے کی خاطر وہ کسی کی شہ چک لینا بلا اجازت وہ آ کے بابا میں تو زندہ رہنے کے لیے اٹھایا ہے اٹھایا ہے تو سان کو کہ بھائی تم زندہ تو سا تیرا ٹھیکہ چکیا سی جی۔ اب وسائل کی مالک نے وسائل کا مالک کون ہے اللہ تعالی ہم انفرادی اجتماعی دونوں زندگی دا حصے جڑے نے انہوں دا جائز نہ جائز ہومن کے اتنے موقوف ہے کہ آیا جڑے وسائل تو نفع اٹھا رہے ہو اس وسائل کے تم خود مالک ہو یا کوئی اور مالک ہے اٹل کہتی ہے ہم مالک نہیں ہیں کوئی اور مالک ہے مالک کون ہے اللہ تعالی مالک کون ہے اللہ تعالی ہوں زندگی تے جائز نہ جائز ہومن کی اللہ تعالی کی اجازت نامہ چاہیے چاہیے اجازت نامہ ہوئے گا زندگی جائز گی اجازت نامہ نہیں ہوئے گا زندگی جائز انسان کی ملکیت خاص ہے اتائی ہے وہ اجازت تو بغیر ہاتھ لاؤ حرام ہے اللہ تعالیٰ مالے مالک حقیقی ہے ذاتی ہے حقیقی ہے وہ اجازت تو بغیر تیرے واسطے دانا چکنا ہی حرام ہے ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کی زندگی اور ایک ہے کافر کی زندگی کا جو اجازت نامہ ہے ان شریعت جانے نے دین کی آنے نے جی۔ یہ مطلب نکلیا زندگی تے جتنی قسم نے ان آواز جائز نہ جائز ہونے واسطے وسائل ضروری نے جی۔ اور وسائل اللہ تعالیٰ دے ہی پیدا کردہ نے انہوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے جی۔ اور انہوں وسائل تو نفع اٹھا دی خاطر اللہ تعالیٰ دا اجازت نامہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجازت نامہ ہے دین خدا خدا ہوں اگلے نتیجے دے غور کرا ہے اگلا نتیجہ نکلتا ہے اس کا مطلب ہے جس کا دین حق ہوگا زندگی بھی اس کی حق ہوگا جس کا دین حق ہوگا زندگی بھی دین باطل ہوئے گا زندگی بھی آپ بسو دین ساڈا حق ہے کہ نہیں وہ دین اسلام حق ہے نا دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین حق تے نہیں جلو جدو دین ساڈا حق ہے دا مطلب ہے زندگی دی ہر قسم دا حق ساڈا ہے حق کیندا ہے مسلمان کا حق ہے جدو کافر دا دین غلط ہے دی زندگی دا ہر حصہ ہی غلط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سمجھو گل نہیں ہاں، بنیادی گل ہے عام فہم گل ہے تو فلسفہ نہیں بیان بیٹا کرے گا جی، جی، جی۔ عام گل ہے نتیجہ کیا نکلا جن کا دین حق ہوگا زندگی بھی انہی کی حق ہوگی جن کا دین باطل ہوگا ان کی زندگی بھی اس گال نال اتفاق ہے اب دین اسلام حق ہے کہ نہیں لہذا انفرادی زندگی یہ بھی مسلمان دی حق معاشرتی زندگی یہ بھی مسلمان دا حق اور سب تو وڈی سب تو بہتر زندگی تے سب تو طاقت والی تے سب تو وڈی زندگی کیڑی ہوندی ہے وہ ہے حکومت دی کیا بولو حکومت دی اے دا مطلب نکلیا کافر نہ انفرادی زندگی دا حقدار ہے نہ معاشرتی زندگی دا حقدار ہے اور نہ حکومت دا حقدار ہے نہ حکومت دا حقدار نہیں حقدار ہونا ہو رہا ہے ظالم غاصب بن دے کسے دا حق کھو لینا اور گل ہے کافر حکومت کھو سکتا ہے کر سکتا ہے حقدار نہیں بن سکتا لہذا اگلا نتیجہ کیا نکلا حکومت حق دے دا حق دے ووٹ ہوندے نے مولوی دے پیو دے اختلاف ہو جاوے کوئی بندہ کے پیو مولوی دا ہے یا نہیں مولوی اپنے پیو دے ووٹ کر رہے سی پنڈ والے کٹھے کر لو جنوں میرا پیو بنا دو میں بنا لوا ان تسا کرو گے اپنے آ کے منو گے بڑے سیانے ہو ووٹا نال پیو نہیں بنا ووٹا نال پیو بنائے جاندے جے جڑے پیو ووٹا نال بناون او کدی حلال ہی نہیں ہوندی شک آج ادھر کو باپ بنا لیا کل ووٹو کرائیں گے تو ادھر کے باپ بنے گے پتہ نہیں ووٹو سے تو لاکھوں باپ بنے گے جنہ دے لکھا پیو ہمار حلالی ہوندے نہیں پیو ہی ہم حلالی ہوندے جنہ پیو ایک ہو یہ مطلب ہے پیو دے ووٹ جی پیو دے نہیں ہو سکتے تو خدا دے کے ہو سکتے رسول دے کے ہو سکتے دین دے کے ہو سکتے ووٹ پیو دے ووٹ نہیں ہو سکتے کسے نہیں سننا بلاؤ بولا مول میں اور مولوی صاحب بھی اختلاف ہو گیا پتہ نام مراد ووٹوں پیو نہیں نی بنتے دلہا ووٹان پیو کی بنتا ہے پیو بنتا ہے اما آخر تیرا پیو ہے جی، جی، جی۔ ادھر نکاح پوندے لوگ آنے نے اس عورت کا گھر والا ہے پہلے گھر والا عورت دا بنتا ہے پھر اولاد حلال دی بنتی ہے سمجھے وے ماں کہتی ہے لوگ کہتے ہیں لوگ ہی آخی جامن پھر بھی فیصلہ دے اما دے ہونا ہے نا اما دے فیصلے حلال ہی بنے پے نا بابا ہوں اما دے اتنے شک ہو سکتا ہے لیکن رسول دے نہیں ہوتے اما دی گواہی ایک دی اے تیرا پیو ہے اتنے رسول دی گواہی ہے یہ تمہارا دین ہے یہ حق ہے یہ حقیقت ہے وہ چلے جی ماں دے پیچھے پیو دے ووٹ نہیں ہو سکتے تو ملا کے پیچھے کھڑ گیا تو رسول دے ووٹ نہیں مان ہوں نتیجہ کیا نکلا اب حکومت دی باری آ گئی کیا دی باری حکومت دی حکومت دی چکر ہے ہمارا چشتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دین ہمارا حق ہے حکومت بھی ہمارا جی میں دین دے ووٹ نہیں ہو سکتے میں حکومت دے ووٹ بھی کافر نال نہیں ہونے منافقہ نال نہیں ہونے مشرقہ نال نہیں ہونے ہوں جد آ گئے ہوں حکومت ساڈا ایمان عقید ہے کہ کافر حکومت حقدار اہل نہ حقدار نہ اہل کیونکہ کافر ہے اس نے خدا کا بھی انکار کیا خدا دے قانون دا بھی تو کافر ہو گیا اہل نہیں رہا ہوں جہاں بندہ پاکستان آئین انکار کر دے وہ ووٹ لڑ سکتا ہے لڑکے ہاں بن سکتا ہے چاہے وہ پاکستانی ہوئے میں آئین کو نہیں مانتا اگلے آخر جی آئین کو نہیں منتا تو پھر ووٹ نہیں لڑتا جی۔ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے ووٹ ختم جو آئین کو نہ مانے اس کی ووٹ ختم تے جڑا تین نو نہ منے کنجرا وہ کی ووٹ لے گل پاکستان مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے تین شریعت سب کو مانتا ہے پاکستان کے آئین کو نہ مانے تو بابا یہ پاکستانی بھی نہیں ہے ووٹ نہیں لڑ سکتا جی، جی، جی، بئی مانا اللہ تعالی دے دین نو جیڑا نہ منے وہ بھی حکومت حقدار اب حکومت دو گلا یاد رہ اس دور چ پہلی جی، گل یہ بھی ساڑھا دین ایمان ہے تمام نیکیاں خیرات دنیا آخر کٹیاں کرو تو اسلام پڑتا ہے اسلام میں ہر نیکی ہے یہ نہیں سمجھنا جتھے نیکی ہو اسلام ہے بات کو سمجھو اسلام میں ہر نیکی ہے یہ نہیں بھی جیتنے کی بھی بابو جی اسلام ہے جی، جی، جی۔ سمجھنا کیوں دے کے پوری دنیا پھرو تو خالص باطل کسے جاتے نظر نہیں آنا ہمیشہ رلیا ہوا نظر آئے گا اور جاتے حق ہے باطل رلے ہوئے جھوٹے سچ رلیا ہوا ہے صرف دین اسلام ایک دین ہے جہد حق ہے تو باطل کوئی نہیں سچ ہے تو جھوٹ نہیں مکمل سچ ہے اور مکمل حق ہے مکمل سچ مکمل دین اسلام سب تو وڈی خیر اسلام ہے سب تو وڈی خیر اسلام اکلا منگ گیا سب تو بڑی طاقت حکومت ہے جی۔ جی۔ سب تو بڑی طاقت حکومت کے پاس سب طاقتیں ہیں دولت حکومت کے پاس طاقت حکومت کے پاس اسلحہ حکومت کے پاس عدلیہ حکومت کے پاس علم حکومت کے پاس تلوار حکومت کے پاس تو حکومت ساریاں طاقت ہوں ہیں جی، اب حکومت میں ہر طاقت ہوتی ہے جی۔ اور حکومت سب سے بڑی طاقت ہے یہ ہر کوئی منتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں ہر خیر ہے اور حکومت میں ہر طاقت ہے جی، جی۔ لہذا ہر سب سے بڑی طاقت کا حق ہے کہ وہ اسلام دے کنے کو جب سب تو خیر نال سب تی طاقت مل جائے گی تو پھر ہر جگہ پر خیر ہی خیر ہر جگہ پر دو مقدمے یاد رکھو بڑے بنیادی نے تو بڑے سوکھے نے سوکھے نہیں جی. اتفاقی کوئی انسان نہیں جڑا شہر اختلاف کرے پہلی شہر کوئی اختلاف نہیں کرتا ہندو ہے سکھ ہے یہودی ہے مجوسی انگریز ہے مسلمان ہے پہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا حکومت سب سے بڑی طاقت ہے انہوں سارے منتے جی. منتے ہیں انہوں سارے ہیں اگے اختلاف کیندا ہوندا اختلاف ہو جاندا ہے کافران کا مومن کہتا ہے جب سب سے بڑی خیر اسلام ہے تو حکومت سب سے بڑی طاقت ہے تو طاقت کا حق بنتا ہے وہ خیر کے ساتھ ہو اور خیر کا حق ہے وہ طاقت کے ساتھ آد اختلاف ہوتا ہے ہاں، اب اسلام کہتا ہے سب سے بڑی خیر میں ہوں سب سے بڑی طاقت حکومت ہے چھوٹے جی بندے کو کمزور بندہ ہوئے نا تو مجرم ہوئے بندہ وہ اصلا برداشت نہیں کرتا بندہ شریف ہوئے حکومت کی بغیر پستول رکھ سکتے کیوں بندہ تو شریف ہے اگر یہ جی حکومت اجازت نہیں اچھا بندہ بدماش ہوئے وہ تو کتنے پستول کی اجازت ہو سی نہیں کیوں دیشی بر رہے تھے پستول کی اجازت کوئی نہیں دیسی چور جاتے سوٹا سب گے مجرم ہے ہے لیکن چھوٹا طاقت وہ حق نہیں بنتا تو چھوٹے تو چھوٹا مجرم ہووے او دے کولوں چھوٹی تو چھوٹی طاقت بھی برداشت نہ کرو اسلام ہے یہ جڑا وڈے تو وڈا مجرم ہے اون دے کول وڈے دی وڈی طاقت کیویں انسان برداشت کر ہے سبحان اللہ اب ہمارا چشتوں کا یہ عقیدہ ہے ہاں، خدا کا بھی یہی بتایا رسولوں کا بھی نبیوں کا بھی دین اسلام سب سے بڑی خیر ہے حکومت سب سے بڑی طاقت ہے تو لہذا حکومت خیر کا حق بنتا ہے شر کا حق نہیں بنتا کوفر شر ہے تمام شر کٹھے کرو کوفر بنتا ہے اور حکومت سب سے بڑی خیر ہے طاقت ہے تو اگر سب سے بڑی طاقت آ گئی سب سے بڑے سر کے پاس جی۔ تو انسان نیک انسان بھی مجبور جرم کی تکڑا تو نیک بھی گناہ پر مجبور ہوں گے جی۔ جی۔ نیک بھی اور جب حکومت اسلام کی ہوگی تو برے سے برا انسان بھی نیک بننے پر مجبور ہوگا بنیادی بات ہے پہلے نال کوئی انسان اتفاق اختلاف نہیں کرے گا یہ سب سے بڑی طاقت حکومت ہے اس سب کا اتفاق ہے اختلاف اتنے پہنتا پیا کافر مومن کا کافر کہ حکومت حقدار میں ہاں۔ مومن کہتا ہے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ تو کافر ہے شر ہے شر حقدار نہیں ہو سکتا چھوٹی چھوٹی طاقت کا بھی جی، اور اسلام خیر ہے لہذا سب سے بڑی طاقت اسلام کا حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے ووٹ نہیں ہاں۔ حق گے ووٹ نہیں ایک ووٹوں تو بعد حق مننا ایک ووٹوں تو پہلے حق مننا ہاں۔ تو بعد حق مانو تو یہ جمہوریت ہوتی ہے تو پہلے حق ہے یہ اسلام ہے اس لیے میں سکول کہنے لگا میں کہ یار یہ دسو سکول والے آدھو جمہوریت ہم نے دی ہے میں کہا سنو یہ دسو جمہوریت وچ اختلاف نہ ہو جمہوریت میں اختلاف نہ ہو پھر جمہوریت رہے گی ہاں نے نہیں جی حکومت کی جان جمہوریت کی جان ہے اختلاف ڈھیر پارٹیاں اور حزب اختلاف حکومت کی جان ہے سارا حزب اختلاف اپوزیشن ساری اسمبلی بھی تو نکل آئے پھر آدھے جی دوبارہ ووٹ کرو جی ہاں، نا یہ مقتلا ہے جمہوریت میں اختلاف نہ ہو تو جمہوریت ختم ہو جائے گی جی، جی، جی۔ اب ہم چیشتی کہتے ہیں جمہوریت میں اختلاف کرنا جائز ہے جمہوریت سے اختلاف کرنا کیوں جائز نہیں ہے سکون ہوئے تو باندر پوتر نا یہ ڈارمن کی اولاد ہے انہیں کو کیا پتا حکومت کسے کہتے ہیں باندھا جڑے نظام ہے چاہتے ہیں اتری سے جا کے اسمبلی ویکو دیکھو جی ہاں، نا اسمبلی جی، کیا ڈرا ہے اس واسطے میں نے کہا پاکستان کی اسمبلی پر لکھ دو جی، تسا لکھا لا اللہ محمد رسول اللہ تھوڑا حق نہیں بنتا اتنے لکھو تسا یا اسمبلی کے باہر لکھ دو سیاسی تھیٹر جمہوری سینما اور انٹرنیشنل تماشا اقبال سیاح انہیں جمہوریت تماشا ہے تماشا نہیں کٹھے ہو رہے ہو ہاں جی کیوں کی کیتے اور لڑتے پہ ہو کیوں آگے کٹھے مرو الیکشن لڑ رہے ہیں نا ہاں جی۔ یہ قومی الیکشن ہے ہم قوم ہیں جی۔ کٹھے ہو گئے پھر کی گل ہے لڑ رہے ہوں تو بےمان ہو تو بےمان ان کیا یہ قومی ووٹ ہے ان مطلب ہے قوم دی قومی بےمان ہے اپنا اتفاق ہو گیا سب نہیں آتے چلو آپ آتے تو مان لیں جی۔ اب اسلام کی تعلیم کہتی ہے کہ سب سے بڑی خیر اسلام ہے سب سے بڑی طاقت حکومت ہے لہذا طاقت صرف اسلام کا حق ہے کافر کا حق یہ اسلام کی تعلیم ہے شکول کالج یہود نشارہ کی تعلیم ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی خیر یورپ کے پاس ہے اور سب سے بڑی طاقت حکومت ہے لہذا حکومت کافر کا حق ہے مسلمان کا نہیں ہے یہ شکول ہے اور ہم رسول والے ہیں کافر دا حکومت دا حق کی حق کیندہ ہے صرف ملتا ہے لہٰذا انفرادی زندگی معاشرتی اور زندگی دے حق نہ حق ہومن کی بنیاد دین ہے اور دین ہمارا حق ہے لہذا نہ دین ہمارا حق مذہب اہل سنت والجماعت جماعت حق لہذا اللہ تعالیٰ دی دھرتی دے اللہ تعالیٰ دی خلافت نیابت حکومت قیادت تعلیم تربیت قانون پیری مریدی شگرد استادی تعلیم فتوا قضا یہ کیندا حق ہے غور نال سن لو پہلے نمبر دا حق ہے اللہ کا حق ہے ہے تیجے درجے دے پرہیزگار کا حق ہے فاسق فاجر دا حق یاد آ دنیا امامت دا نظام نہ کافر سنبھال سکتا ہے نہ بد مذہب غیر سنی سنبھال سکتا ہے نہ فاسق فاجر سنبھال سکتا ہے اگر دھرتی دے اتنے خدا دی نیابت خلافت انسان دے قائد اور امام بن سکتا ہے مومن سنی تے سالے بندہ بن سکتا مومن سنی سالے اے تین بن سکتے ہیں تو اتفاق ہے کہ نہیں گل میں غلط کیتی ہے کہ نہیں وہ کچھ سمجھ اچھی کیتی ہے سمجھ تھلے تھلے کیتی ہے نا جی، جی۔ سمجھا اتنے رہی نے نا جی، گل تھلے تھلے رہیے گل اتنے رہیے سمجھا تھلے رہی نے Thank ایک بات بتا دوں والے نال ملا کرتے ہیں جی جماعتوں کو ووٹ جما میں نے کہا کے پتر ووٹ ووٹ نہیں پاؤں ہمیشہ شناختی کارڈ پاؤں شناختی کارڈ نہ ہوئے ووٹ پی سکتا ہے اب شناختی کارڈ پہلے ویختے ہیں پرچی بعد ہی دینا مطلب ہے شناختی کارڈ نال پرچی ملتی ہے بلو شناختی کارڈ پہلے تے پرچی کا دے واسطے چکی جائے شناختی کارڈ پر لکھا نا حکومت پاکستان تو پرچی تو کون دین دی حکومت حکومت پرچی دین دی وہ تو شناختی کارڈ ہے پرچی بعد ہی ملتی ہے تو ووٹ پرچی جماعت نہیں پہنتے ووٹ پی شناختی کارڈ نو یہ مطلب ہے ملا نو ووٹ نہیں کارڈ نو ووٹ ملا پل کارڈ نہ ہوئے ووٹ لے سکتا ہے کارڈ نہ ہوئے ووٹ دے سکتا ہے تو ملا دے کارڈ نہ لے اتنے کا نام ہو رہا شیشتے کا سوال جی تین چڑیا تو تی لبا ہے نا لینا تو بعد شناختی کارڈ نہ من آئین نہ من سکون نہ من نو نہ من فوج نو نہ من ووٹ لائے کھا تین رام بال کے پترو مکاریاں چلا گیا کی ہوئی ایک سوال کا جواب دے دیں جمہوری گڑیا جی۔ جی۔ ایک سوال کا جواب دے پوری اسمبلی والے جی۔ نہیں دے باندر کے پوتو سب تو بڑو تو شناختی کارڈ کو ملتا ہے کنو ملتا ہے شناختی کارڈ ہو گئے اچھا پھر شناختی کارڈ تو بعد پرچی ملتی پرچی تو بعد الیکشن کا ملتا نہیں نشان پارٹی نشان جی۔ اچھا پارٹی نشان کسی نے شیر ملے ہے جی۔ تو شیر دے او بوتھے دے موہر لا دو پھر آدھے ووٹ بوگس ہو گیا <laughs> تینوں آ کہ تچھڑ فر کھوتری کا منہ کیوں لایا <laughs> چکن کے سٹن تو لیا کے کھڑا دیا اتری کا تیرا ووٹ ہی وہ باندر دے پترو جمہوریت سب سے بڑا تماشا ہے ڈرامہ ہے کیسے اب یہ بے وقوف ہم عام سمجھتے چار چادیں اور ہی بتا دیتا ہوں چار چیزیں نہیں کھاؤ گے دو کھانا ہی کھاؤ گے حکومت تو ملے نہ ملے کم از کم چیشتی ہے تو دس دیں گے کہ کافر حکومت کا حقدار نہیں حکومت دینا نہ دینا خدا دا کام نا پر مننا نہ مننا ساڈا کام دینا نہ دینا وہ مننا نہ مننا عوام بے وقوف سمجھتی ہے کہ سیاسی لوگوں کی حکومت ہے جی۔ انہیں مطلب P T I D P P جی۔ پی دی جی، people party P P P ہے نا کوئی کہتے ہیں نون لیگ کی ہے کوئی کہتے ہیں پی ٹی کی ہے کوئی کہتے ہیں عمران خان کی ہے عوام بے وقوف سمجھتی ہے یہ کس کی حکومت ہے سیاسی پارٹی جی۔ ایسے نا ہاں جی۔ اور سیاسی پارٹیوں کو یقین ہے حکومت فوج کی ہے ہاں۔ اور پوری دنیا کی فوجوں کو یقین ہے حکومت امریکہ برطانیہ اور مغرب کی ہے اور ان کو یقین ہے حکومت یہودی کے ہماری بھی ہوں یہ جہاں تھلے والا ہے اتلے کا پتا ہے اتلے کا کوئی نہیں ہاں۔ ارے جب حکومت ہی یہودی کی ہے خود تو پھر ہمیں ووٹ لینا واسطے کی ضرورت ہوئی اب اور چکر چلاؤ سیاسی بندے کی تعریف کرتے ہیں آخر جی سیاسی بڑا بندہ بڑا چنگا بندہ ہے کیوں آخر جی سارے کول جانا ہے سارے فرقے کول سارے کول جانا ہے چنگا بندہ اچھا جی عوام دا بندہ سارے سیاسی پارٹی نال ہو جائے پھر آدھے بندہ بئی بہان <laughs> مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نواز لیگ ٹھیک ہے پیپل پارٹی بھی نون لیگ بھی پتریاں دے ووٹ مار آنا میرا ووٹ گنی سن بندہ بھائی مان پتریاں دے ووٹ لا کیا لا گیا اب میں قانونی سوال کر رہا ہوں ملا سے بھی اور پاکستان کے چاچا اور آئینوں سے بھی میں پوچھتا ہوں جج صاحب تمام سیاسی پارٹیاں ووٹاں تو پہلا جج کو لیں عدلیہ کے پاس جج پاس کرتا ہے یہ آٹھ پارٹیاں ہیں آئین کے مطابق یہ حکومت کی اہل ہے جی۔ جج پہلے جج کے بعد پاؤں گے پھر عوام کو لوں گے جی، جی۔ جج تو بغیر عوام کو لو کھلے بیٹھ گئے تیری لیڈرشپ جیتے نامزدگی کاغذ دکھاؤ جج پہلے ووٹ بعد جمہوریت دھوکی گئی ہے جج پاس کرتا ہے اٹھا اٹھا جماعت جی، جی۔ اٹھان اٹھا اہل حکومت ایمانداری دسو اٹھے پارٹیاں جج دے اگے من آئی نے کہ سارہ میں آپ کا فیصلہ قبول ہے اچھا اٹھے اٹھا ٹھیک ہے جی۔ اٹھے اٹھے ٹھیک ہے جدو ان عوام دے سامنے آمنا اگر یہ آخر اٹھے دے اٹھے ٹھیک ہے تو پھر تو ووٹ ہی نہیں پینے ہون کی آخر گے شر ہم ایماندار ہیں یہ بےمان ہیں ہم کو ووٹ دو گے تو جنت میں جاؤ گے ان کو ووٹ دو گے تو دوزخ میں جاؤ گے بندہ پوچھے پارٹی والے کو موت پوے جج نے کیا سی اٹھیا نو پاس کنجرا تیرا حق بنتا بولتا جج صاحب اے سات بئی ہیں میں ٹھیک ہاں تے جج نے اگلا بھی کنجر تو ہی دعوت کر رہا ہے چل آؤٹ ادھر شاہ سر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ پہلے آئین پاس کرے گا پھر ملا پاس ہوگا اب پوچھو ملا تجھ کو تو آئین پاس کر رہا ہے تو آئین تو پہلے پاکستان کا کہتے ہیں اسلامی آئین ہے وہ جڑا آئین تینوں پاس کیا کرتا ہے اتری نہ تو اس آئین نو پاس کر دی تینوں لوڑ کیڑی پی ہے اب دیکھو توہین عدالت جج نے میں آنا جج نے اٹھے نو پاس کیتا لے بھی میں اٹھا نو ووٹ دیاں گا میں بھی میں جج نال کھڑا ہو گیا کہ نہ جی، جی۔ میں توہین عدالت نہیں کی اچھا عوام دا بندہ آتا نہیں نہیں سات بے ایمان ایک ٹھیک ہے اس عوام دے بندے نے جج دی توہین کی کہ نہیں جی۔ جج نے اٹھے پاس کیا دونوں ایک پاس ہے باقی بےمان ہے جج نے آئین عوام نے توہین کی تھی جمہوریت توہین عدالت کا نام ہے ہوں جج صاحب نالے تو کہتے ہیں یہ آئینی جج ہے ملکی جج ہے قومی جج ہے وہ دیکھو موت پوے جی عوام دا بندہ سارا پارٹی نال ہوئے تو جج ایماندار ہے عوام بےمان ہے عوام بےمان تو سمجھ لو یہ جمہوریت تماشا ہے جمہوریت تماشا ہے ہوں کی آنے نے اب لڑ رہے ہیں عمران خان کہتا ہے مجھے کیوں نکالا گیا گنجے نو کٹیا تھی نا کٹا نیا گنجے نے آ مجھے کیوں نکالا گیا میں کہا کھوتی دا پوترا یہ تم بادشاہ یہ حکومت تیری ہے تو تینوں کی کٹیا اگر حکومت کسی اور کی ہے تو باندر دا پوترا پھر تو آیا کیوں ہے پاگل بناتے ہو کرو حکومت طاقت نال نے طاقت نال حکومت ہوندی نے تواڈے کولوں جی جی پاگل تو نہ بناؤ کیا کرو پاگل نہ بنا ایک بندہ چور چوری کریں دا تیرے گھر جو صبح دو نفلے نہیں تے تو آ جی بہت نیک چور ہے تو باندر کے بچے چور نیک نہیں ہوتے اور جو نیک ہوتے ہیں وہ چور پھر اختلاف کر رہے ہیں بیچوں گنجا لے عمرانہ خراب ہے عمران آتا ہے گنجا خراب ہے انگریز نے آخر نام مراد تو ایک دوجے نو خراب آکو مینو خراب نہیں آکڑا اس لیے گنجے کے ووٹ ہوں گے تھانے کے ووٹ نہیں ہوں گے جی، جی۔ بینک کے نہیں ہوں گے جی۔ سینما کے نہیں عدلیہ کے نہیں فوج کے نہیں پولیس کے نہیں اقوام متحدہ کے نہیں سکول دے ووٹ نہیں اتنے سارے کٹھے نہیں کٹھے سارے کٹھے ہو کے اتنے کٹھے نے اتنے کلے کلے نے ڈرامہ ہو گیا تماشا ہو گیا وہ جو صاحب حقیقت ہے وہ نہ تماشا بنتا ہے نہ تماشا بناتا ہے ہم چیشتی حقیقت کو جاننے والے ہیں میں گل کی جو پہلے تک ابھی حکومت کس کی ہے بہاول نگر وہ اتنے حکومت بندہ چالیس سال رہا پھر امریکہ چ رہ گیا میں نے آدھے حضرت صاحب میں کہ جی آخر آپ باہر رہ کر اتنی بڑی حقیقت کو جانتے ہیں اللہ کی قدر میں جھوٹے دلانت میں نے آدھا آج تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوا سلیکشن ہوا ہے آدھا میری زندگی کا میں فکر تو میں کہ یار مینو کی پتہ لگ گیا آخر تمہیں ہم اندر کے رہے ہیں تم باہر میں کہ چلے باہر والا ڈسے اندر والے سارے ننگے کوٹھے چ ننگے ہوئے کھڑے نے کپڑا کپڑا ایویں ایویں ہوں وہ آخر بابا اصل نہیں پاونا پہلے باہر والا بندہ بھیجو ننگا ننگا سانو اندر آ کے کے ہو پھر دسے کپڑے کی چہشان ہے جدو ننگا ہو جاوے گا کپڑے کی پوا گا ننگا ہو کے کپڑے نہیں پوا آپ اگلا پاوے لاکھ پاوے موت کو بھی تو کیوں لئی لینا تو تو ہی لا دیتے اگلا آگے گا تو کیوں لئی تو آگے گا اس وجہ تو ہوگے گا ساڑی بھی کوئی وجہ ہے جی۔ اتنے سارے انج ننگے ہوئے نے جمہوریت ووٹ الیکشن کافروں نے دیا ہے دو مقصد کے لیے خود کو منوانے کے لیے اور تم کو آپس میں لڑوانے کے لیے ووٹ جمہوریت الیکشن کافروں نے تم کو دیا ہے کس لیے ہم کو مانو اور آپس میں ووٹ تھوڑے لڑن کا نام ہے الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں کون لڑ رہے ہیں جی، یہ ہمارا ابو ہے فاطمہ جی نے ہماری اما ہے اچھا ابا اما ایک ہو گئے پوری اولاد ہی ٹبا رکھ کے کہ اولاد لڑتی کیوں ہے تمہیں آخری مثال مثال بڑی چٹ کے آئی عمران خان نے آخیا مینو غیرت غیرت دی دی وجہ وجہ تو تو نا مند قوم ہے خودداری جی۔ سانو کٹیا گیا میں امریکہ دے دکھے دی سی جا میں روس گیا روس گیا یہاں دی بڑی پرانا چکر یہاں چلا جائے یار روس والا تے امریکہ والا کدی موقع آتا چیز چکر دس تصویر